أمري واحلل عقدة من لساني قولي اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد في في أول كلامنا أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور عفت مآب خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے پاکیزہ اور مبارک اور مقدس کلام پاک کی نسبت سے مدرسے کی نسبت سے اللہ نے ہمیں یہاں جگہ کروایا اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول کروائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے ویڈیو اگر پکڑتے ہیں تو مت پکڑے آپ معذر سامی نے جیسے کہ صدر محترم نے فرمایا کہ دارال دیوبند کی جو ابتدا ہوئی پڑھانے والے بھی محمود تھے پڑھنے والے بھی محمود تھے اور جگہ بھی محمود تھے حضرت نے اشارہ فرمایا کہ دینی تعلیم اور تعلم کے لیے جگہ بھی اپنا کام کرتی ہے اور اس کی بھی اپنی تاثیر ہے آپ کے علاقے میں بارہا میں دیکھتا ہوں اور سن رہا ہوں اور خود یہ میری دوسری مرتبہ حاضری ہے شادی محل میں یہ جگہ بڑی منہوس میں سمجھتا ہوں یہاں سنتوں کا قتل ہوتا ہے بے پردگی ہوتی ہے ویڈیو گرافی ہوتی ہے با جماعت نماز پڑھنے والوں کی جماعت چھوٹتی ہے کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے اعلان کیا جاتا ہے ان نکاحوں ان سنتی آپ علیہ سلاد وسلام کی سنت کا اور جنازہ نکالا جاتا ہے جناب محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کا میں سمجھتا ہوں کہ شادی خانی کا تصور اور شادی محل کا تصور مسلمانوں کے یہاں ہے ہی نہیں یہاں محدثین نے ایک ایک جزیے کا باب باندھا مسافر کا باب ہے معانقے کا باب ہے میاں بیوی کی ملاقات کا باب ہے ولیمے کا باب ہے نکاح کا باب ہے اور نکاح کے ولی اور نکاح کے شاہین کا باب ہے ان کے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نکاح جہاں ہونا چاہیے شادی محل کا بھی ایک باب ہونا چاہیے یہ بڑی منوج جگہ ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کیا اس کی مخالف جگہ ہے آپ نے فرمایا کہ ان آزمن نکاح ہی ایسر اے نکاح کے اندر جتنا کم خرچ کیا جائے گا وہ نکاح اتنا ہی قابل برکت ہوگا اور قابل عظمت ہوگا شادی خانے کا جو خرچہ ہے یہ فضول خرچہ ہے پھر اس کے اندر جو ڈیکوریشن کیا جاتا ہے اور پھر لڑکی والوں کی طرف سے جو ضیافت ہوتی ہے میں تو اپنی طرف سے اس کو آرام کہتا ہوں اور مستقل میرے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے دلائل ہیں اس کو حاجی کھائے پاگی کھائے قاضی کھائے داڑھی والا کھائے داڑھی منا کھائے اس کے کھانے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا اس کی الگ بحث ہے بہرحال آئندہ دینی مجالس اور ہمارے بڑے بزرگان دین تشریف لائے جگہ کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کیجیے گا حضرات کافی دیر سے الحمدللہ للہ آپ علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کافی حصہ بیت چکا ہے اور ہمارے مسلمانوں کی عادت اور مزاج یہ ہے کہ جو آدمی ساڑھے نو بجے سوتا ہے دس بجے سوتا ہے وقت چھوڑ کر اگر سوتا ہے اتنا تو ضرور کرے گا کہ جماعت سے نماز کو چھوڑ دے گا وہ تدبیر تحریمہ تو چھوٹ جائے گی اکثر جگہ میں اللہ کو حاضر و نازر جان کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن جگہوں میں جلسہ ہوتا ہے فجر کی نماز میں جب میں اس مسجد میں حاضری دیتا ہوں نہ معذن اذان دینے والا ملتا ہے نہ امام صاحب نماز پڑھنے والے ملتے ہیں دو چار بوڑھے جو شریک جلسہ نہیں رہتے ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں امام صاحب کہاں گئے موزن صاحب کہاں گئے تو جلسے کا حوالہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جلسے کی وجہ سے بجر میں نہ آ سکے کتنی بڑی برکت ہے اور کتنی بڑی کراوت ہے ماشاء اللہ ساری زندگی اور اس جیسی ہزاروں زندگی آپ لگا لیں میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم فجر کی نماز بہت دور کی بات ایک تقبیر تحریمہ پر جو اجر ہے ایسے لاکھوں کروڑوں جل سے وہ اجر نہیں دے سکتے نماز نماز ہے تقبیر تحریمہ تقبیر تحریمہ ہے قرآن قرآن ہے رکو رکو ہے اللہ کا فریضہ اللہ کا فریضہ ہے سوچ سمجھ کر کام کیجئے گا دین کے لیے کام کیجئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیجئے جھنڈا بلند کرنے کے لیے جماعت کا نام روشن کرنے کے لیے انانیت کے لیے نفسانیت کے لیے کام کریں گے اس کے بڑے مضر اور خطرناک اثرات آئیں گے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلے باطل باطل کی شکل میں آیا کرتا تھا کبھی فرعون کی شکل میں اور کبھی نمرو کی شکل میں اور کبھی حانان کی شکل میں کبھی شداب کی شکل میں کبھی ابو جہل کی شکل میں کبھی ابو لہر کی شکل میں کبھی اتبا کی شکل میں کبھی شیبا کی شکل میں آج یہ باطل پگڑیوں کی شکل میں آ رہا ہے داڑیوں کی شکل میں آ رہا ہے مجالس کی شکل میں آ رہا ہے اصلاح معاشرہ کی شکل میں آ رہا ہے اور نیلا کے جلسے اور جلوس کی شکل میں آ رہا ہے کیا کیجیے گا کہ بدقسمتی ہماری ہم ایسے زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اللہ ہمیں ایسے فکروں سے حفاظت فرمائے اللہ علی الحق کا حق کا برزخن نجفا اے میرے اللہ حق کو حق کے راستے سے بتا اور اس کی تباہ کی توفیق نصیب فرما وارین الباطلا باطلا باقیلا اجتنابا اے میرے اللہ باطل کو باطل بتا اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اب باطل پہل کی شکل میں علماء کی شکل میں مدارس کی شکل میں مقاصد کی شکل میں امانی کی شکل میں پگڑیوں کی شکل میں اصلاح معاشرہ کی شکل میں یہ کیا ہے کہ اجلاس منعقد ہو رات کے ڈیڑھ بجے دو بجے تک علماء اپنا گاتے رہے اور بیان کرتے رہے اور ایک مستقل نمازی کی نماز چھوٹ جائے امام صاحب کی نماز چھوٹ جائے اب اس جلسے کو اسلام کا ذریعہ کہیں گے یا اس جلسے کو نماز کے چھوڑنے کا ذریعہ بتائیں گے بہرحال یہ بڑا پرفتن زمانہ ہے بڑا پر قتل ہے سرور کو نہیں آخائے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں آپ نے بیان فرمائی تقریباً ساری نشانیاں آج ہمیں وہ دکھائی دے رہی ہیں مساجد کے تعلق سے مدارس کے تعلق سے علماء کے تعلق سے اہل حق کے تعلق سے اہل کرار کے تعلق سے علماء ربانی کے تعلق سے علماء سو کے تعلق سے بڑا جو ہے سوچ سمجھ کر اور بڑی عقل کو استعمال کر کر پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا زمانہ ہے اب ویسے بھی دین کی طرف توجہ کم ہے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر بولنے والا مقرر نہیں ہوتا ہر کہنے والا عالم حقانی نہیں ہوتا سوچیے گا سمجھیے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے نبی کے پیروکار کون ہیں آج عیسائی طبقہ علماء کی شکل کے اندر قادیانی علماء کی شکل کے اندر ممبر و محراب کے اوپر قاضب ہو کر ہماری نمازوں کا جنازہ تو نکال ہی رہے ہیں ہمارے ایمان کا ہمارے عقائد کا اور ہماری آخرت کا بھی وہ جنازہ نکال رہے ہیں اس لیے بہت قیمتی ہے صبح کا مومن شام میں کافر ہو رہا ہے اور شام کا کافر صبح میں مومن ہو رہا ہے آقا نے جو پیش گئی پرواہ وہ آج ہمیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے حضرات دینی باتوں کے کہنے اور سننے کی کوئی کمی نہیں ہے کہنے والے ہزار سننے والے لاکھوں انٹرنیٹ کے اندر ہزاروں ویب سائٹ ملیں گے لاکھوں تقاریر ملیں گی کروڑوں کتابیں ملیں گی لیکن آج یہ لگ رہا ہے کہ ہم اگر اسلام مسلمان دشمن وقت بہت اقتصاد کے ساتھ کام لینے کی میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ فجر کی نماز تقبیر تحریمہ کے ساتھ مل سکے ساری زندگی کبھی نماز ہماری قضا نہ ہو سکے ساری زندگی سندر کی پٹری سے ہمارا قدم نہ ڈگمگائے ایسا کام کہ خیر کا نام لے کر کرے اور سنت کی پٹری سے ہماری گاڑی اتر جائے اور نمازیں ہماری چھوٹنے لگے شاید اللہ کو اور اللہ کے رسول کو یہ کام پسند نہیں ہے اس لیے سمیٹنے کی میں کوشش کر رہا ہوں دیکھیے آپ میلاد کے جلسوں میں اسلام معاشرہ کے جلسوں میں اور آپ علماء کے بیانات تفاصیر کے اندر درس حدیث کے اندر سنتے ہیں سننے کی کوئی کمی نہیں میں کہوں آپ کو نماز پڑھو بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ کہیں گے آمنا صدقنا میں کہوں داڑھی رکھو بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ کہیں گے آمنا صدقنا میں کہوں پردے کی بات آپ کہیں گے آمین میں کہوں حج بیت اللہ کی بات آپ کہیں گے آمین اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر میں امریکہ کو گالیاں دوں میں کہوں کہ وقت کا پراؤنڈ ہے وقت کا دجال ہے وہ فلسطین پر حملہ کرتا ہے وہ عراق پر حملہ کرتا ہے اور ابدان پر الجدائی پر حملہ کرتا ہے تو آپ اور کہیں گے ایک اور آگے نمبر کا مقرر ہمیں مل گیا میں اگر برطانیہ کو گالی دوں اسرائیل کو کتا کہو تو آپ اور خوش ہو جائیں گے ایک اور آگے نمبر کا ہمیں مقرر بھی گیا حضرات میں اللہ کی قسم کھا کر اللہ کو حاضر و نازر جان کر کہتا ہوں نہ اسرائیل اتنا بڑا دشمن ہے نہ ٹھاکری کی جماعت اتنی بڑی دشمن ہے نہ بی جے پی نہ فرقہ پرست تنظیمیں نہ فرقہ پرست جماعتیں نہ برطانیہ نہ امریکہ نہ بش نہ ڈولی بلے نہ ملکہ ایلزیبت نہ اور نہ ہی بریلوی بھی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم سوچیے گا کہ دشمن ہمارے گھر کے اندر پل رہا ہے فرعون ہمارے گھر کے اندر پل رہا ہے ہمارے گھر کے اندر ملکہ الزبت پل رہی ہے ہمارے گھروں کے اندر اما بھارتی پل رہی ہے ہمارے گھروں کے اندر پل رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر شداد پل رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر نمرود پل رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر حامان پل رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر ابو جہل جنم لے رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر ادبا جنم لے رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر شیوا جنم لے رہا ہے آپ کہیں گے حضرت بنگلور سے آئے ہیں ذرا سوچ سمجھ کر بات کیجئے گا آپ کے بنگلور کے اندر کوئی ادبا پیدا ہوگا کوئی شیوا پیدا ہوتا ہوگا کسی کا نام فرون ہوتا ہوگا کسی کا نام نمرود ہوتا ہوگا کسی کا نام شداد ہوتا ہوگا کسی کا نام حامان اور جو ہے قانون ہوتا ہوگا ہمارے یہاں ابراہیم ہے ہمارے یہاں سلیمان ہے ہمارے یہاں عیسا ہے ہمارے یہاں موسا ہے ہمارے یہاں سلما ہے ہمارے یہاں عائشہ ہے ہمارے یہاں صدیقہ ہے ہمارے یہاں امی ہے یہ جنم لیتی ہیں آپ کو کیا اشکار ہے اشکار تو اسی بات کا ہے کہ اگر تجھے فرعون کا کام کرنا تھا تو فراؤن کا نام لے کر کرتا اگر تجھے جہالت کا کام کرنا تھا تو ابو جہل کا نام لے کر کرتا اگر تجھے نبی سے دشمنی لینی تھی ابو لہب کا نام لے کر کرنا تھا اگر تجھے ناشتہ سلطنت پر فرعون کا نام لے کر کرتا اگر تجھے ناشتہ اپنی مملکت پر حامان کا نام لے کر کرتا اگر ناشتا اپنی بلڈنگوں پر عمارتوں پر شداخ کا نام لے کر کرتا یہی تو رونا ہے یہی تو رونا ہے تیرے دو پن کا تیری منافقت کا تیری شرارت کا اور تیرے کمینے پن کا اور تیرے حرامی پن کا کہ اسلام کا نام لیتا ہے چماروں کا کام کرتا ہے مسلمانوں کا نام لیتا ہے حرامیوں کا کام کرتا ہے اے اسرائیل تجھ سے میرا کوئی گلا نہیں ہے اے بابری مسجد کے شوہد کرنے والوں قاتلوں تم سے ہمارا کوئی گلا نہیں تمہارا دھرم ہوگا تمہارا مذہب ہوگا میناروں کو گرانا تمہارا مذہب ہوگا مسجدوں کو ڈھانا تمہارا دھرم یہ تعلیم دیتا ہوگا کہ مسجد کے محراب کے اندر اور ممبر کے اندر رام مورتی کی للہ رام مورتی کے للہ رکھنا اور اس کی مورتی کی مجسمے کو رکھنا لیکن مسلمان کیا تجھے حیال الصلاح پر مسجد کو آنے کا حکم نہیں دیا گیا حیال الصلاح پر تجھے کاروبار کے چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ایک باپ کے نطفے سے اگر تو پیدا ہوا تو آقا کا غلام ہے تو اسلام کا ماننے والا ہے تو مسلمانوں کے اندر پیدا ہے میں آج مسلک کی بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں آج مکتب فکر کی بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں آج انفی شاطی کی بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں آج دیوبندی بریلوی کی بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں آج عربی اجمی کی بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں آج آمین آن آمین بل جہر کے مسئلے کو لے کر نہیں بیٹھا ہوں آج میں میں سینے پر ہاتھ باندھنے اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بات کو لے کر نہیں بیٹھا ہوں آج میں یہ بات لے کر بیٹھا ہوں اللہ کے یہاں سینے پر ہاتھ باندھنا قبول ہے تو اس کی نماز بھی قبول ہے اللہ کے یہاں نبی نے آمین زور سے کہا شب چاقی حضرات کی نماز قبول ہے نبی نے آمین آہستہ کہا حنفی حضرات کی آمین قبول ہے آمین سر بھی قبول ہے آمین بل جہر بھی قبول ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے حیات صلاح کے بعد بلال کا نائب پکارنے کے بعد تو ٹی وی کیوں دیکھتا رہا یہ کون سا طرف ہے یہ کون سا مذہب ہے یہ کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کلام پاک کی کس آیت کا یہ ترجمہ ہے یہ کون کتے بازاروں میں نظر آتے ہیں حیات صلاح کے بعد آقا کے زمانے کے اندر ایک صحابی نماز کے اندر نظر نہ آتا صرف دو ہی باتیں ہوتی یا تو مرض الموت کے اندر مبتلا ہوتا یا امام سے وہ خارج ہو چکا ہوتا یا مرتد ہو چکا ہوتا اب ان دو باتوں میں سے تیری کون سی بات ہے یا تو مرض الموت کے اندر تو مبتلا ہے سکرات تیرے اوپر تاری ہے یا نہیں تو تو تو سے خارج ہے جب دیکھتا ہوں کہ ترازو تو توڑ رہا ہے جب دیکھتا ہوں ٹیکسی تو چلا رہا ہے جب دیکھتا ہوں میں آج دیکھ رہا ہے جب دیکھتا ہوں اپنی بیوی کو رڈیوں کے کپڑے پہنا کر بازاروں کے اندر شاپنگ کرانے لے جا رہا ہے جب دیکھتا ہوں شادی خانوں کے اندر نماز کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ تو بات چیت کر رہا ہے اپنی سالی سے بات کر رہا ہے تو طے ہے کہ سکرات تیرے اوپر تاری نہیں اب دوسری ہی بات ہے جو حضرات صحابہ کرام سمجھا کرتے تھے کہ یہ مرتد ہو چکا ہے ایمان سے نکل چکا ہے اور ایمان کا اس کا جنازہ نکل چکا ہے یہاں جو میرے پیچھے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے کبار علماء ہیں مجلس علمیہ کے علماء ہیں آپ کے قائم ہیں آپ کے رہبر ہیں ان کے جسم کے رونگتے کھڑے ہو چکے ہوں گے بڑی مشکل سے ہم نمازی بناتے ہیں بڑی مشکل سے مومن بناتے ہیں بڑی مشکل سے ہم مسلمان بناتے ہیں یہ بنگلور کا ملنا ایک جھٹکے کے اندر ان کو کافر بنا رہا ہے ان کو دھیر کی اولاد بنا رہا ہے ان کو چمار کی اولاد بنا رہا ہے میں ان علماء سے معذرت کے ساتھ ان کے قدموں کے پاس میں اپنے امامے کو رکھ کر میں اپنی ٹوپی کو رکھ کر ان ہاتھوں کو ان کے قدموں کو رکھ کر میں پوچھتا ہوں کہ کتابوں کے اندر یہ بات ضرور لکھی ہوئی ہے کہ من ان سلاح ملن فقط کفر کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافی ہو گیا اسلام سے نکل گیا وہ چمار کی اولاد ہو گیا وہ بھیڑ کی اولاد ہو گیا وہ یہودی کی اولاد ہو گیا وہ عیسائی کی اولاد ہو گیا ہمارے اکادرین نے ہمارے بڑوں نے ہم پر رحم کھاتے ہوئے ہم پر ترس کھاتے ہوئے انہوں نے ایک شرط لگائی وہ شرط یہ لگائی کہ نماز کو چھوڑنے کے ساتھ انتخاب یہ کرے کہ نماز کے چھوڑنے سے ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ نماز کو فرض نہ سمجھے انہوں نے حدیث میں اس قسم کی کوئی بات نہیں یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کو منہ مانگا میں انعام دوں گا اگر کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی بھی ہو یہ ہمارے اکابر اللہ پر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ آپ کی ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ یہ چار امام ہم تک ترس کھاتے ہوئے راہل کھاتے ہوئے انہوں نے براکٹ لگا دی انہوں نے ہاشیہ لگا دیا یہ ہاشیہ اللہ قبول کرتا نہیں کرتا کہ میدان محشر میں پتہ لگے گا یہ ہاشیا یہ بین القوسین یہ براکٹ اللہ کے نبی قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اعتماد تو ہے ہمارے بزرگوں پر بھروسہ ہے ہمارے اکابرین پر کہ ہر بات وہ سچ کہتے ہیں لیکن سب سے قیمتی بات اللہ کی بات ہے اور سب سے قیمتی بات نبی کی بات ہے نبی نے اس قسم کی کوئی بات ایسی نہیں کہی آپ نے صاف فرمایا من کا متعمیر بہت قبر جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا یہ ٹیکسی چلانا یہ آٹو چلانا یہ آٹا تولنا یہ اناج لینا یہ شادی محل میں رہنا یہ ایجاب و قبول کرنا یہ نماز کو قضا کرنا یہ کس بات کی دلیل ہے یہ علماء کہتے ہو یہ مان لیا اس کو بھی مان لیا اس کو بھی کے انتخاب کے طور پر اگر وہ نماز کو چھوڑتا ہے اور فرض نہیں سمجھتا میں ان علماء سے پوچھتا ہوں میں یہاں پر حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو کہتا ہوں حافظ صاحب پانی دیجیے میں نے فجر میں کہا انہوں نے نہیں دیا میں نے ان کو زہر میں کہا انہوں نے نہیں دیا میں نے ان کو اثر میں کہا انہوں نے نہیں دیا میں نے ان کو مغرب میں کہا انہوں نے نہیں دیا میں نے ان کو عشاء میں کہا انہوں نے نہیں دیا میں نے ہفتے کے دن کہا انہوں نے نہیں دیا میں نے کے دن کہا انہوں نے نہیں دیا میں نے شوال کے مہینے میں کہا انہوں نے نہیں دیا میں نے سلحجا کے مہینے میں کہا انہوں نے نہیں دیا انہوں نے ایک سال پندرہویں سال نہیں دیا انہوں نے سولہویں سال نہیں دیا انہوں نے سترویں سال نہیں دیا کیا ابھی بھی انتخاب کی شرط باقی رہے گی کیا ان کے بارے میں طے نہیں ہے کہ یہ میرے ایک نمبر کے دشمن ہیں کہ جب ایک مرتبہ مانگا نہیں دیا دو مرتبہ مانگا نہیں دیا ہفتے کو مانگا نہیں دیا اتوار کو مانگا نہیں دیا جنوری میں مانگا نہیں دیا فیبروری میں مانگا نہیں دیا کیا رہے خیالات کا رکھ نہیں رکھتے آپ کے دسترخوان کے اندر پاخانہ رکھا جائے حلوہ رکھا جائے کیا کھاتے ہیں آپ حلوہ کھاتے ہیں پاخانہ کھاتے ہیں ایک پیالے کے اندر پیشاب رکھا جائے ایک پیالے کے اندر زمزم رکھا جائے شربت رکھا جائے کیا خیال ہے آپ کا کیا آپ پیشاب پیئیں گے نہیں آپ کو عقل ہے آپ کو ہوشیاری ہے آپ اگر بے وقوف ہوتے ننگے آ جاتے آپ اگر بے وقوف ہوتے پاخانہ کھاتے آپ اگر بے وقوف ہوتے پیشاب پیتے یہ ایک ہفتے کو چھوڑنا دوسرے ہفتے کا چھوڑنا یہ پندرہویں سال کا چھوڑنا یہ سولہویں سال کا چھوڑنا یہ عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ میرے دل کے اندر نماز کی کوئی حیثیت نہیں میرے دل کے اندر نماز کا کوئی مقام نہیں اور حدیث حقیق آپرمائی کے منترت اور سزا کا نظام بھی قبر طبر جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا یہ علماء کا قول بھی اپنی جگہ صحیح کہ اتخاذ اس نے چھوڑا ہاں اس کا یہ عمل بار بار کا چھوڑنا ایک مرتبہ فجر مس ہو گئی اشراف کے بعد پڑھ لیا تو کہیں گے چھوڑ لیا چھوڑا تھا پڑھ لیا زہر کو اس نے چھوڑ دیا ٹرین میں تھا پڑھ نہیں سکتا تھا اصل میں پڑھ لیا تو ہم کہیں گے مجبوری اصل مغرب میں تھا سفر میں تھا عشاء میں پڑھ لیا یہ کیا مطلب ہے یہ کیا مطلب ہے اللہ کے لیے بتاؤ کہ جمعہ میں آ کر کپڑے کے ٹھونک مار کر چپلوں کے پاس چلا جاتا ہے حدیث میں آقا نے فرمایا کہ جس کی پن وقت نماز نہیں اس کی جمعہ بھی قبول نہیں اس کی زکات بھی قبول نہیں اس کا حج بھی قبول نہیں اس کا صدقہ بھی قبول نہیں اس کا مسجد کا متولی بندہ بھی قبول نہیں اس کا مدرسے کا محتبین بندہ بھی قبول نہیں اس کا چندہ دینا بھی قبول نہیں اس کی قربانی بھی قبول نہیں اللہ کے لیے بتاؤ اللہ کے لیے بتاؤ کہ گھر کے اندر تم ابو جہل کو جنم دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو پھر جنم دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو ابو جہل ابو جہل کس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بے نوازی تھا ابو لہب ابو لہب کس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بے نوازی تھا وہ اما بھارتی کو اما بھارتی اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بے نمازی عورت تھی فلم میں کام کرنے والی رنڈی پر اس لیے ہم لانت بھیجتے ہیں کہ وہ بے نمازی عورت ہے میری ماں میری امت کی بیٹی میری امت کی بہن تیرا کیا حال ہے کتنی نمازیں تیری زندگی کے اندر ہیں کتنی نمازیں میں نماز کی فرضیت نماز کا لزوم کون کافر کون فاسق یہ بحث لے کر نہیں بیٹھا ہوں میں یہ بحث لے کر بیٹھا ہوں کتنے گھروں کے اندر مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور کتنے گھروں میں چمار اور بھیڑ کی اولاد جنم لیتی ہے اور اگر پھر وارانہ فساد ہوتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ بڑا کافر چھوٹے کافر کو مار رہا ہے خاندانی کافر غیر خاندانی کافر کو مار رہا ہے اگر انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا یہودی تھے ان کا دھرم تھا ان کا مذہب تھا وہ اسلام کے دشمن تھے وہ مسلمانوں کے دشمن تھے وہ قبل مسلمانوں کے دشمن تھے وہ جہاں سے ہوئی تھی آتا کی جہاں آپ کو انعام الانبیاء کا تاج پہنایا گیا تھا اس جگہ کے وہ دشمن تھے اسے وہ ڈھاتے ان کا حق تھا تو میں کیا حق تھا تمہیں کیا حق تھا تمہارے گلی کا کتا اصلا تو خیر من النوم کے بعد جب جاتا ہے تمہارے گلی کا سور پاخانہ کھانے کے لیے مسجد کے اذان کے بعد جب جاتا ہے تمہارے گلی کے اندر جو درخت ہیں پیڑ ہیں پودے ہیں اور جو پرندوں کے گھونسلے ہیں ان سے پرندے خالی پیٹ نکل کر اللہ کی تصویر بیان کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں روٹی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں تو حالت جنابت کے اندر تیری تحجد گئی تیری فجر گئی تیری شراب گئی اور تیری چاٹ گئی اللہ کے لیے تو مجھے بتا کہ یہ اسلام کا کون سا ترجمہ ہے یہ حیال السلام کا کون سا ترجمہ ہے یہ حیال الفلاح کا کون سا ترجمہ ہے یہ عقیم السلاح کا کون سا ترجمہ ہے یہ آت الزکا کا کون سا ترجمہ ہے جو ہے آواز اسے کیوں کم کر رہا تو اللہ کے لیے بتاؤ یہ بحث کرنے کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوں کہ کون فاسق ہے کون تاریخ سلاد ہے کیا ہے مسئلہ شریعت کا کیا ہے مسئلہ حدیث کا آقا نے فرمایا اصلا و امام الدین ومن اقام الدین ومن کہا حضم الدین صاحب آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا قرآن نے کہا عقیم الصلاح ولا تکون من المشرکین نماز پڑھو ورنہ بھیڑوں چماروں میں سے نہ ہو جاؤ اب آئے کہیں براکٹ میں اور کہیں بین القوسین کہیں کئی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہفتے کا نمازی ایک سال کا بے نمازی کرکٹ دیکھنے والا اور سیاست کے ایوان میں حصہ لینے والا شادی محل کے اندر کتا بن کر کتیوں کو گھورنے والا کیا ہے تیری زندگی اگر میں کال یاد امریکہ دشمن واہ واہ برطانیہ دشمن واہ واہ اور تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا مسلمان اللہ سے مقابلہ کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیتا ہے کیا اللہ تبارک تعالیٰ سے آج کا مسلمان مقابلہ نہیں کر رہا ہے اے اللہ تو داڑھی رکھنے کے لیے کہنا میں دیکھ صبح سویرے میرے پیشاب کے عزو سے پیشاب کا خطرہ نہیں نکلے گا تیری قسم کابے کے بنانے والے پیغمبروں کے بھیجنے والے سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی کو جب تک پیشاب کی نالی میں نہ ڈالوں گا اس وقت تک پیشاب اور بہانہ بھی میرا نہیں نکلے گا کیا کہہ رہا ہے تیری داڑھی تیری داڑھی مڑی حالت کیا اللہ سے مقابلہ نہیں ہے کیا نبی سے مقابلہ نہیں ہے کوئی مقبا پیدا ہو گیا کوئی سیوا پیدا ہو گیا کوئی مقبا بھی نبی والے پیدا ہو گیا جو آج نبی منہ پر تھوکے بتاؤ ان کی یونین بناؤ داڑھی مڈو ہجڑوں کی ان کی جماعت بناؤ اور ان کا ایک پریزیڈنٹ بناؤ ان کا ایک ہجڑوں کا بڑا بناؤ پوچھو قسم دے کر ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو اسلام میں داخل ہونا ہو تو ہو جاؤ اسلام سے نکلنا ہو تو نکل جاؤ میرا رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرے محبوب تمہارے دروپ کے محتاج نہیں ہے میرا اللہ کا قرآن تمہاری تلاوت کا محتاج نہیں ہے میرے دینی مدارس تمہارے چندے کے محتاج نہیں ہے سفا کی چوٹی پر میرے آقا نے مدرسے کو قائم کیا تھا ہیرا کے اندر پہلا مدرسہ اقرا بیسویں ربی کل ندی سے شروع ہوا تھا سپا کے چکلے پر یہ مدرسہ منتقل ہوا بغداد کے اندر آیا عراق کے اندر آیا انار کی درخت کے نیچے آیا دارلوم کی شکل میں آیا مذاہب کی شکل میں آیا نزوا کی شکل میں آیا میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اے دنیا کے بھیک دینے والوں تم بھیک دینا بند کر دو ابو ہریرا پیدا ہوتے رہیں گے عبد الرحمان ابن عوف آؤ پیدا ہوتے رہیں گے امام بخاری پیدا ہوتے رہیں گے امام دل پیدا ہوتے رہیں گے میرا رب تمہاری عمارتوں کو دیکھ کر ان مدرسوں کو نہیں چلا رہا ہے میرا اللہ میرا اللہ تمہارے چندوں کا محتاج نہیں تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں بنا کبریاؤ کس کماواتی بل اللہ کے لیے زمین آس آسمان کی بادشاہت ہے اللہ کے لیے بڑائی ہے من سجدہ کرے یہ ہماری خوش نصیبی ہم نام لے اے اللہ تیرا شکریہ کہ ہم جیسے گندے نطفے سے پیدا ہونے والے حقیر انسانوں کو تو نے تیرا ہمارا تیرا نام لینے کی ہمیں توفیق دی تیرے حبیب کا نام لینے کی توفیق دی ورنہ یہ زبان اس لائق نہیں یہ کام اس لائق نہیں کہ ہم خون کے اندر گندے خون کے اندر لٹے ہوئے ہیں اور گندگیوں کے اندر خباستوں کے اندر ہم نچوڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم جیسوں سے دین کا کام لے رہا ہے یہ نہ سمجھو امیروں کتوں کہ تمہارے پیسوں سے مسجدیں چلے کریں گے اللہ ہمارا محتاج نہیں آج کی رات فیصلہ کرنا ہے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے آج کی رات فیصلہ کرنا ہے یا تو ابو رہ بننا ہے یا تو صدیق معروف بننا ہے آج کی رات فیصلہ کرنا ہے یا مکے کی راہ چلنا ہے یا مدین طیبہ کی راہ چلنا ہے یا برطانیہ اور امریکہ کی راہ چلنا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل کا جھنڈا اٹھاؤ اور مکہ زندہ باد کرو یہ نہیں برطانیہ کی کے کپڑے اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو پہناؤ ہمارے ہمارے بزرگان دین حضرت شیخ روح کام کی ہوگی حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کی روح کام کی ہوگی حضرت مولانا اللہ علیہ حضرت سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اگر وہ عالم الغیبی و شہادہ ہوتے اگر اس مجلس کا علم ان کو ہوتا اگر ہندوستان کے مسلمانوں کی کیفیت ان کو وہ سوچتے کہ ہم نے آزادی کپڑوں کی دی تھی کہ یہ برقع کبھی نیٹی بن جائے یہ برقع کبھی دھوپڑ دکھانے والا بن جائے یہ نکاح کبھی سینا دکھانے والا بن جائے کبھی ڈھیلا بن جائے کبھی ٹائٹ بن جائے کبھی آدھی پنڈلی تک بن جائے اور کبھی گھاگرا بن جائے کبھی میکسی بن جائے کیا آزادی اسی کے لیے تھی کیا آزادی اسی کے لیے تھی انگریزوں کے طور طریقوں سے نجات دلانے کے لیے ہمارے اکابری فنزیر کے چمڑوں کے اندر جل ٹھیک ہے بھول گئے اور راہ شہادت کو انہوں نے سینوں سے لگا لیا کالے خانے کو چلے گئے دلی سے لے کر میرٹ تک آج اگر ان درختوں کو بولنے کی طاقت ہوگی اور اگر بولنے کی قوت ہوگی میرے رب کی عزت و جلالت کی نصم ایک ایک درخت ہمارے ایک ایک ولی کا نام لے گا ایک ایک جامن کے عالی اور ایک ایک جامن کے بزرگ اور اس وطن پر ملنے مر مٹنے والے ایک ایک شہید کا نام لے گا کیا آج کل دیکھنے کے لیے یہ ٹیپ پینٹ دیکھنے کے لیے یہ شرمگاہ کا نقشہ دیکھنے کے لیے یہ بیت الخلا کا دنیا دیکھنے کے لیے یہ عورتوں پر رنگیوں کا لباس دیکھنے کے لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں چہرے یہ کیا کہہ رہے ہیں لباس یہ عورتوں کی خوشبو یہ عورتوں کا بننا یہ عورتوں کا سورنا یہ مجلسوں کے اندر آنا یہ شادی خانوں کے اندر آنا اپنے مرد کے سامنے پھٹی پرانی کپڑوں کے ساتھ رہنا کنیزوں کی طرح رہنا گاندھیوں کی طرح رہنا اور اپنے نمبر کے ساتھ اور اپنے دیور کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ عمدہ کپڑوں کے ساتھ جانا پھول لگا کر جانا کچھ لگا کر جانا کیا تم نے حدیث ان تک نہیں پہنچائی اے جو کے غلاموں کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر خوشبو پھول میں آتی ہے خوشبو اسپرے میں آتی ہے خوشبو عطر کے اندر آتی ہے لگا کر جائے اور وہ خوشبو غیر محرم متوجہ اسے سن کر علماء بیٹھے ہیں اور اگر یہ روایت غلط ہو تو آپ ان سے کہنا کہ جو چاہے ہمیں وہ سزا دے روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کزا وہ عورت ایسی ہے اور وہ عورت ایسی ہے تو صاحب کرام متاثر ہوئے کہ کیسی ہے کیسی ہے آپ نے فرمایا آنی زانیا یا زانیہ کا ترجمہ پھر اردو رنڈی ہے وہ عورت میرے نے مدینے کے سرکار نے سعید العمس نے سعید الجن نے امام الاولین نے امام الاخرین نے آپ کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہے آپ سول کورٹ کے اندر مقدمہ ہار جائیں ہائی کورٹ کے اندر جائیں ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ ہار جائیں آپ سپریم کورٹ کے اندر جائیں آپ سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ ہار جائیں ہندوستان کے صدر جمہوریہ کے پاس فریاد لے کر جائیں ہندوستان کا صدر جمہوریہ آپ کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دے اقوام متحدہ سے آپ اپیل کرے ہر ایک کے بعد دوسرا دروازہ کھلا ہوا لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو جس نبی کا تم نے کلیمہ پڑھا ہے اور جس قرآن پر ایمان لانے کی بات تم نے کہی ہے اور جس حدیث پر تم نے ایمان لانے کی بات کہی ہے خام پہ بھی سوچو گے دن کے اجالے میں علاؤدین کا چراغ لے کر نہیں اب اور ہوش و حواس کے ساتھ نہیں خاص کے اندر بھی سوچو گے کہ میں نبی کے فیصلے کے بعد کسی اور عدالت کا دروازہ کٹاؤں گا کسی اور فیصلے کا میں انتظار کروں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار تیار ہے نیام سے نکل کر چمچما رہی ہے چمک رہی ہے اس کی کردن اڑانے کے لیے نصیب ہے تیرا اچھا کہ ہندو محکمے میں ہے ہندو سلطنت میں ہے جمہوری پہ ہے میرے رب کی قسم پگڑی والوں کی حکومت میں ہوتا جپے والوں کی حکومت میں ہوتا عدالت کے اندر قرآن کے فیصلے ہوتے عدالت کے اندر حدیث کے فیصلے ہوتے عدالت کے اندر فکر حنفی کے فیصلے ہوتے کوئی داڑھی مڈا حرام اور باقی نہ رہتا کوئی رنڈی کے کپڑے پہننے والی عورت باقی نہ رہتی کوئی بے نمازی کتا باقی نہ رہتا اور کوئی نبی کے فیصلے کو چھوڑ کر امریکہ کے فیصلے کو سینا لگانے والے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر انگریز کتے کے طریقے کو سینے سے لگانے والا یہ نہیں بچتا شکریہ ادا کر ہندوستان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کر ہندوستان کے دہلی جمہوریت کا شکریہ ادا کر ہندوستان کی غیر اسلامی عدالتوں کا کہ آج تیری جان بخشی ہوئی ہے ورنہ خدا جانے کتنوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا کتنوں کا قتل عام ہو چکا ہوتا آپ نے بھی نہ سوچنا کہ نبی کے فیصلے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ مل سکتا ہے پلا وربی کا لالو منونا ہتھیار یہ حکیموں کا بیمہ سیلا ان میں نہ یہ فی انفسہم حرجا ہر قضیتا آپ نے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کے فیصلے کو ٹھکرائے تو آپ کا فیصلہ کیا تھا جو عورت لگا کر جائے پھول لگا کر جائے بند سور کر جائے میک اپ کر کر جائے لاہی لگا کر جائے لپسٹک لگا کر جائے نیل پالش لگا کر جائے کلی کے کتوں کو دعوت زنا دے میری ماں میری بہن کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ بند سور کر تو جائے گی تو گلی کے کتے تجھے وہ ماں سمجھیں گے جس کے قدم و تلے جنت ہے گلی کے کتے یہ سمجھیں گے کہ میں اس کو بیوی بناؤں گلی کے کتے کیا یہ سمجھیں گے یہ میری بٹیا ہے یہ میری بہن ہے وہ آدمی میری ماں لکھ کر رکھ لے کہ وہ آدمی جس کا کفن بازار کے اندر آ چکا ہے اور جس کی ایک قبر کے اندر جا چکی ہے دنیا کے اندر اگر کوئی ایسا آنا ہو جو اس کے دل کو رکھ کر اس کی شہباد کا پتہ لگاتا ہو اس کی خواہشات کا پتہ لگاتا ہو اس کے ذنا اور اس کے آنکھوں کے شیطان اور امید کے تیل کا پتہ لگاتا ہو میری ماں میری ماں لکھ کر رکھ لے کہ ہر جانے والا کتا تجھے بادر صاحب برہنا کر کر اپنے بسترے میں سنا کر تیرے ساتھ مباشرت کرنا چاہتا ہے یہ میرا دعویٰ ہے میری ماں اگر یہ بات جھوٹی ہو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ کر جو چاہے تو لے لینا اس لیے کہ میری ماں جب پٹرول ہوتا ہے اور آگ ہوتی ہے تو آگ اپنا کام کرتا ہے پیٹرول اپنا کام کرتا ہے میری ماں آقا نے فرمایا ایک غیر محرم عورت اور ایک غیر محرم مرد ہوتا ہے تو تیسرا اس کے اندر شیطان ہوتا ہے جو اس میں نیٹورکنگ کا کام کرتا ہے آگ لگانے کا کام کرتا ہے تو اگر یہ کہتی ہے ہمارا دل صاف ہے اور اگر کوئی بڈا کمینا مزدور جھوٹا اگر یہ کہتا ہے میرا دل صاف ہے ماں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا پیدا ہونے کرنے والے نے کہہ دیا حضرت یوسف علیہ سلاق وسلام کے کی زبان اعلان کرا دیا کہ یہ مسئلہ شہبت کا یہ مسئلہ جنسی جنوبی بھیڑیا کا وہ نہ ابری نفسی ان نفسا مارا تم بسو کہ میں اپنے نفس کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا پیغمبر سید نبی جینا ارے علیہ السلام سلام کہیں کہ میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں دے سکتا جماعتوں میں وقت لگانے والے گزرنے میں کھڑے ہونے والا ایمان اور ممبر پر کھڑا ہونے والا خدمہ دینے والا یہ جھوٹا ہے میری ماں ماں یہ جھوٹا ہے تیری آبرو ڈوبتا چاہتا ہے تیرے تہ میں مادر کے اندر اپنا حرام کا نطفہ ڈالنا چاہتا ہے ماں اللہ نے تجھے ماں بنا کر تیرے پدم تلے جنت دیا تھا تجھے گھر کی ملکہ بنایا تھا تجھے گھر کے رانی بنایا تھا ماں ان انگریزی کتوں نے ان یہودی کتوں نے تجھے کچک لیا کسی اڈے نے تجھے ڈس لیا کسی بچھو نے تجھے ڈس مار دیا انہوں نے تجھے گھر سے یہ کہہ کر نکالا ہم مساوات دیں گے ہم برابری دیں گے ماں یہ برابری نہیں تیرے سر سے بنکا کے تاج کو انہوں نے چھین لیا تیرے قدم تلے میرے آقا نے جو ماں ہونے کے ناطے جنت دی تھی اس کو نکال کر بھی کے چپل دے دیے فیصل کے چپل دے دیے میری ماں میری ماں تجھے بیٹی بنا کر میرے آقا نے کہا کہ وقت کے لیے جنت کا وسیلہ ہے آپ فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی یا دو بیٹیاں ہو اور وہ پرورش کرے اور آپ نے شہادت کے اور بیچ کی انگلی دکھا کر بتایا میں اور وہ جنت میں اس طرح رہے گئے ماں جب تم نے یہودیوں کی بات سنی ڈرامے والوں کی بات سنی فلموں والوں کی بات سنی اور گھر سے نکلی ڈیوٹی کے لیے پرائیویٹ سیکورٹی کے لیے ایئر ہوسٹس کے لیے کے لیے computer software hardware engineer بننے کے لیے تو جب نکلی میری ماں ہوا یہ کہ باپ تیرا مسجد کا مغرب کی نماز کے بعد کھڑا ہوا اور داڑھی کو کھجانے لگا اور کہنے لگا کہ بھائیوں مجھے چندہ ہدایت کرو میری گھر کے اندر تین تین بیٹیاں ہیں ماں جس بیٹی سے فخر پاخا دور ہوتا تھا جو بیٹی دنیا اور آکرت کا خزانہ تھی جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا متا وہ خیر متا دنیا مرد سالہ کہ سے زیادہ قیمتی ہے تاج محل سے زیادہ قیمتی ہے وائٹ ہاؤس سے زیادہ قیمتی ہے سے زیادہ قیمتی ہے تو چاند سورج سے زیادہ خوبصورت ہے تو ستاروں سے زیادہ حسین ہے تو عرش و کرسی سے زیادہ خوبصورت ہے میری ماں اللہ نے تجھے بتایا کہ تو کائنات کی سب سے حسین چیز ہے آپ کے بعد کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میری دو بیٹیاں ہیں میری چار بیٹیاں ہیں تو فخر کا ذریعہ بن گئی تو فکیری کا ذریعہ بن گئی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو دنیا سے پردہ فرما رہے تھے آپ کی ساحل اللہ صحابہ کرام کی عادت کی لیا ہے فرمایا کہ بیٹیوں کی کوئی فکر نہیں ہے کہا کوئی فکر نہیں میں نے آقا اقبال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گارنٹی اور وارنٹی روزی کا کارڈ لے کر میں نے اپنی بیٹیوں کو دے دیا ہے اب میری ماں جب تو عبد اللہ نے مسود کی بیٹی تھی تو تم نے گارنٹی اور وارنٹی روزی کی لے کر تو باپ کے چہرے پر مرتے وقت مسکراہٹ دینے والی تھی باپ کے چہرے کو خوشی دینے والی تھی صحابہ کرام نے کہا یہ وارنٹی اور گارنٹی کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر گھر کی بچیاں سورہ واقعہ پڑتی ہیں اس گھر کے اندر فخر و دستک دے نہیں سکتا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورے واقعہ یاد کرا دیا ہے وہ برابر پڑتی ہے مجھے ان کے بارے میں کوئی غم نہیں ہے ان کے بارے میں کوئی فکر نہیں نہ تو کہ جب تیرا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا اور کوئی عیادت کرنے والا آتا کوئی پرسہ دینے والا آتا کوئی تعزیت کرنے والا آتا اور کہتا کہ آپ کے گھر کے روزی کی کیا ہوگا آپ اب فکر کیا ہوگی کہ کمانے والا چلا گیا معصوم ہوتی کہ تو نے جواب دیا تھا کہ کھانے والا چلا گیا کھلانے والا کل بھی تھا آج بھی موجود ہے ماں تیرے تقوی کا کیا کہنا تھا تیری بزرگی کا کیا کہنا تھا کون سے دھوکے میں تو آ گئی کون سے فریب میں آ گئی ماں سر پر تو آنچل ڈالتی ہوئی جنت کی ہو لگتی ہے ماں حیا کرتی ہوئی شرم کرتی ہوئی دنیا کی قیمتی اثاثہ لگتی ہے تم بیوی بن کر شوہر کے لیے آدھے ایمان کا وسیلہ بنی براہ بن کر و تلے جنت کو لایا بیٹی بن کر ماں باپ کو اولاد کے ماں باپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا بہن بن کر بھائی کی عصمت عفت اور پاکدامنی کا تو ذریعہ بنی تیری تاریخ ہے تیرا کردار ہے تیری ہسٹری ہے کہ تو نے ہیرا کے اندر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی آئی اور آپ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی کائنات کی پہلی خاتون تھی جس نے آقا کو سہارا دیا نبوت کو سہارا دیا رسالت کو سہارا دیا ماں تجھے کیا ہو گیا کیا ہو گیا تیرا انچل کہاں چلا گیا تیری عزمت کو کس نے لوٹ لیا تیری آبرو کو کن ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تیری عفت اور تیری پاک دامنی کو ہو گیا اس کی نظر لگ گئی ماں ماں کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے کبھی تجھ سے کالا میری پیدا ہوتے تھے کبھی تجھ سے آجیم مانو بھی پیدا ہوتے تھے ماں کبھی تجھ سے سلاح الدین میو بھی پیدا ہوتے تھے کبھی تجھ سے محدودین جنم لیتے تھے مفسرین جنم لیتے تھے فقہ جنم لیتے تھے مفتیان کرام جنم لیتے تھے مجدینی نے ملت جنم لیتے تھے ماں ایک ایک ایسے سپوت کو تو نے پیدا کیا کہ یہودی قوم جس کو دیکھ کر تھر آتی تھی جس کو دیکھ کر ڈرتی تھی ماں تو ہی نے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو تو پیدا کیا تھا ماں شکن محمد بن قاسم کو تو ہی نے تو پیدا کیا تھا کہاں چلی گئی ماں کہاں چلی گئی ایک ٹیپو دے دے ماں ہم رو رہے ہیں ہم درخواست کر رہے ہیں ماں گھر گھر فراؤن پیدا ہو رہا ہے اخبا پیدا ہو رہا ہے اجوا پیدا ہو رہا ہے شیوا پیدا ہو رہا ہے عبداللہ اللہ ابن اب سلیل پیدا ہو رہا ہے ماں میں قسم کھا کر کہتا ہوں فراؤن پیدا ہو رہا ہے وہ کلم کھلا انارب کو ملانا کہتا تھا اور آج کا فراؤن نبی زبان سے کہتا ہے میں کما رہا ہوں تو میری بیوی کھا رہی ہے میں کما رہا ہوں میری اولاد پر جس کے زبان اندر نفاق نہیں تھا وہ صاف کہتا تھا میں رب ہوں اور آج کا پیراؤنڈ کہتا ہے کہ کارخانے سے میری بیوی پلتی ہے دولت سے میری بیوی پلتی ہے اولاد میرے بینس سے پلتی ہے ماں بتا اس پیراؤنڈ کے اندر اس پیراؤنڈ کے اندر کیا فرق ہے وہ ابھی ہے جس میں آپ آپ کو سفا کی پہاڑی پر جمع ہوئے آقا نے جمع کیا اور فرمایا کہ میں ایک لشکر کو دیکھ رہا ہوں ابو لہب نے اس کا صاف دل کی بات زبان پر لا لیا تھا اور یہ کہا تھا تب میں لکھا لہٰذا جمع کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایاز ہوگا تمہارا ستیہ آناز ہو کہ تم کیا اسی لیے اپنے جمع کی ہو ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی اثاثہ دو گے کوئی دو گے کوئی پارٹی دو گے کوئی خوشخبری دو گے کوئی حکومت اور سلطنت اور سیاست کی خبر دو گے میری ماں آج یہ مسلمانوں کا داڑھی مڑا یہ مسلمانوں کے جورو کا غلام یہ مسلمانوں کے اولاد کا پاخانہ صاف کرنے والا یہ نبی کی سنتوں سے نفرت کرنے والا یہ داڑھی منڈا چہرہ رکھنے والا یہ و نسا کا لباس اپنانے والا یہ شرابی کتا یہ زاری یہ بدکار یہ مسجد کا خاطر یہ اذان کا دشمن یہ فراغ کا دشمن یہاں جلسہ ہونے کے بعد جاتا ہے اور سگریٹ سلگاتا ہے اور بیڑی سلگاتا ہے ایک کش لے کر جہنم کا کش لے کر جلسہ والوں کو کہتا ہے تدمل کا لہٰذا جماتا نا کیا تم نے میلاد کے نام پر اسلام معاشرہ کے نام پر تقسیم اسناب کے جلسے کے نام پر ہم تو سمجھ رہے تھے میرا کوئی واقعہ ہم تو سمجھ رہے کوئی کرامت آئے گی کوئی موجودہ آئے گا کوئی پانی پر چلے گا کوئی ہوا پر اڑنے کا کوئی ستاروں کو گننے کا واقعہ آئے گا یہ تو ہمیں ہیڑا بنا کر چلا گیا یہ تو ہمیں بنا کر چلا گیا سچا تھا جس دل کی بات زبان پر لے آئی اور لا کر اس نے کہا تب پن لگا لہٰذا جمع کرا جمعہ سے نکلنے والے سینکڑوں بڑے مسلمان ابو لہب ہے جو یہ جملے کہہ کر جاتے ہیں جلسوں سے جانے والے بیس مسلمان ابو لہب ہیں آج کے یہ تک جاتے ہیں تب تک ماں گھر گھر پیدا ہو رہا ہے ابو پیران پیدا ہو رہا ہے پیدا ہو رہا ہے اب ماں ایک درخواست ہے ماں ایک درخواست ہے معاشرے کا بگاڑ تیرے کا اصلاح تیرے گوشت کے اندر ہے تیرے کے قدروں کے اندر ہے تیرے خون کے قدروں کے اندر ہے جب سدھرتی ہے گھر سے نت ہے اور ہر جنت بنتا ہے ماحول سدھرتا ہے ماحول سدھرتا ہے معاشرہ سدھرتا ہے معاشرہ سدھرتا ہے گاؤں سدھرتا ہے گاؤں سدھرتا ہے تو ملک سدھرتا ہے ملک سدھرتا ہے تو آرک سدھرتا ہے ماں ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھی بھیک مانگتے ہیں ہم ایک بھی مانگتے ہیں آصف نانوی کی ہم ایک بھی مانگتے ہیں مجھے شادی کی اکبر تو بہت پیدا ہو رہے ہیں ماں لیکن تیرے اقتصادی دیے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا انگریز بہت پیدا ہو رہے ہیں ماں کانوینٹوں کے اندر جہاں یہ لکھا ہوگا کہ امریکی سلیبس اب جہاں یہ لکھا ہوگا عیسائی کانوینٹ جہاں یہ لکھا ہوگا کہ یہاں کے پڑھے ہوئے کو آکسفورڈ یونیورسٹی بھیجا جائے گا برطانیہ اور افریقہ کی یونیورسٹی بھیجا جائے گا ماں انگریز اور انگریزوں کے پجاری بہت ہیں لیکن حضرت ٹیپو آئے ہوئے بہت بڑا عرصہ گزر گیا سلطان سلام الدین ایوبی آئے ہوئے بہت بڑا عرصہ گزر گیا اور ماں رابعہ بسریا آئے ہوئے بہت بڑا عرصہ گزر گیا ماں تیرا تخبہ کہاں گیا تیری شرم کہاں گئی تیرے بارے میں پکارو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ تیری موت کے بعد اگر تیرے سر سے باہر نکل جائے تیری موت کے بعد تیرے ہاتھ کے دعو نکل جائے ان کا بھی پردہ کیا جائے غیر محرم ان بالوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا غیر محرم ان ناخنوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ماں تیرے شرم اور حیا کی اتنے مسائل کہا اتنی باریکی بیویاں کہا کہ موت کے بعد تیرے جسم سے نکلنے والے آگا کا پردہ اور کہا تو آج رنڈیوں کے کپڑے پہن رہی ہے کہا آج تیرے ماں بہنوں کے اندر ننگے ننگے گانوں کے بوجھ اور رنڈیوں کے گانوں کے بوجھ آ رہے ہیں کیا یہ شریعت سے مقابلہ نہیں ہے کیا اللہ سے مقابلہ نہیں ہے کیا یہ دین سے مقابلہ نہیں ہے کیا یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے کیا یہ نبی کی سنتوں کا کھلواڑا نہیں ہے ماں یہ کب تک کھلواڑا ہوتا رہے گا کب تک نبی کا نبی کے سنتوں کا قتل عام ہوتا رہے گا مسلمانوں کب تک تم دین کا مذاق اڑاتے رہو گے کب تک مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کا مذاق اڑاتے رہو گے بس بس کرو کرو اللہ کے لیے بس کرو میں ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں بس کرو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں تمہیں نہیں چھوڑوں گا دنیا والے میٹھے حلوے کھلاتے رہے تمہیں دنیا والے بھائی بزرگ دوستوں کے نعرے لگاتے رہے تمہیں دنیا والے شہید کی بشارتیں سناتے رہے تمہیں دنیا والے جنت کی حروں سے نکاح کراتے رہے تمہیں دنیا والے جو ہے اسلام کے دلہا کا لقب دیتے رہے اور اسلام کے شہ سوار کا لقب دیتے رہے داڑھی مڑو میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا دنیا کے کتوں انگریزی نقالی کرنے والوں اور پہیا قضا بقضا آنی زانیا یعنی گندے کپڑے پہننے والی اور میں تیرا پیچھا کرتا رہوں گا تو مجھے پاس کہہ لے تو مجھے فاغر کہہ لے تو مجھے گندا کہہ لے تو مجھے کتا کہہ لے مجھے سور کہے تیرے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا نبیوں کو کہا گیا مجھ سے بہت بڑے پیغمبر بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے کائنات میں اتنے بڑے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آقا کا نام لیا ان کو نہیں معاف کیا گیا ان کے راستوں کے اندر جو ہے کاٹے کیا نہیں ڈالے گئے کیا تاریخ کی سرزمین کے اندر پتھر نہیں پھینکے گئے کیا آپ کو شاعر نہیں کہا گیا کیا آپ کو مجنون نہیں کہا گیا کیا آپ کو نہیں کہا گیا کہنا سنت ہے کہو لوگوں کہو گالیاں دو دہشت گرد کہو منافق کہو گندے الفاظ کہنے والا کہو برا عالم کہو یہ کہو اور علماء ایک طرف اے عالم ایک طرف جو کہنا ہے کہو میں تمہارا بچاؤ نہیں چھوڑوں گا اس لیے کہ تم آسمان سے نازل نہیں ہو گئے تم زمین سے درد کی طرح نہیں پیدا ہو گئے تمہارے امت بننے میں میرے نبی کا خون لگا ہے تمہارے امتی بننے میں میرے نبی کا فخر و پاپا لگا ہے تمہارے امتی بننے میں بدر کا پاری کا ہوا ہے تمہارے امتی بننے میں بہت کا کا ہوا ہے تمہارے امتی بننے میں میرے آقا ہر میں محترم کے اندر سجدے کے اندر گئے تھے ان کی اجڑی آپ کے اوپر ڈالی گئی میں نہیں چھوڑوں گا آپ یہود ہوتے ہوتے عیسائی ہوتے کافر ہوتے مشرق ہوتے گن پرست ہوتے سو خون باپ تھے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں آقا کی امت کا نام لیتے ہیں آقا کے غلام ہونے کا نام لیتے ہیں کلیمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑھتے ہیں بیٹا بیٹی کی شادی پر مسجد سے قاضی کو بلاتے ہیں دفتر مسجد سے لیتے ہیں موت کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں اپنے مردوں کو بھیجتے ہیں جب یہاں تمہیں اسلام یاد آیا دفتر لینے کے وقت اسلام یاد آیا قاضی لینے کے وقت تمہیں اسلام یاد آیا میں تمہیں پیچھا نہیں چھوڑوں گا تمہیں جوانی سے لے کر بڑھاپے تک بڑھاپے سے لے کر بازار میں کفن کے آنے تک اور کفن سے لے کر جنازے تک اور جنازے سے لے کر قبر تک میرا بس چلے گا تمہارے ایک ایک خون کے قطرے کا میں مقابلہ کروں گا میں دعوت دوں گا مکئی مقررہ کی میں دعوت دوں گا انیل طیبہ کی اگر سننے والے کام ہو سنو حرم تمہیں بلا ہے سنو سنو سفا تمہیں بلا رہا ہے سنو بربا تمہیں بلا رہا ہے حجر کے کیا رو رہا ہے اے مسلمان سود کھا کر مجھے ہاتھ لگانے والے رشوت کھا کر مجھے ہاتھ لگانے والے کیا ہو گیا ہے تو ہاتھ مجھے لگاتا ہے اور بیس امریکہ کے ہاتھ پر کرتا ہے نبی کروزی کی جالی اللہ کی سب و جلالت کی سطح میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر وہ بولنے کی کچھ طاقت رکھتی ہے سننے کی کچھ طاقت رکھتی ہے آقا کے زمانے کے اندر آقا نے کھجور کے تنے پر جو آپ نے اشارہ کیا تھا آپ جو ٹیک لگائے اور ٹیک لگانا چھوڑ دیا تو وہ تنا ہونے لگا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے اللہ کی قسم آج نبی کبھی ہونے کی جاری رو رہی ہے تم تالی مڈے چہروں کو دیکھ کر تم یہود و سارا کے لباس کو دیکھ کر کہ تم کس لباس کے ساتھ میرے محبوب کے در پر آ رہے ہو کس چہرے کے ساتھ میرے محبوب کے در پر آ رہے ہو دیکھو دیکھو میرے محبوب کا چہرہ کتنا چمک رہا ہے کتنا دمک رہا ہے ابو دہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہج مبارک کے در کا چاندنی کی چاندنی چمک رہی تھی دمک رہی تھی آقا کی مجلس کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا میں کبھی آقا کے چہرے اکبر کو دیکھتا کبھی میں چودھری کے چاند کو دیکھتا داڑھی منڈانے والے ایک نطفے سے تو پیدا ہوا ہے ایک باپ سے تو پیدا ہوا ہے حلال کی اولاد ہے آگا تیرا بھی مقابلہ ہو جائے گا میں نبی کی داڑھی کا وکیل ہوں میں نبی کے چہرے کا وکیل ہوں میں مکے کا نمائندہ ہوں میں مدینے کا نمائندہ ہوں اگر میں ہاتھ جاؤں میرے جسم کے ٹکڑے کر کر تیرے گلی کے کتے کو کھلا دینا تجھے اجر ملے گا اس لیے کہ آقا نے کہا کہ ایک رنڈی عورت نے ایک پیاسی کتیا کو جب پانی پلایا تو اس کو جنت مل گئی آجا تاڑی بڑے آجا میری رنڈی عورت آجا میری وہ بازاری عورت جو بازاریوں کے کپڑے پہننے والی رنڈیوں کے کپڑے پہننے والی آجا میری ماں زینب کا نام رکھنے والی رقیہ کا نام رکھنے والی آج آج مکے کا مقابلہ آج مدینہ طیبہ کا مقابلہ امریکہ اور برطانیہ سے ہو جائے گا ارے کیا ہاتھی کا چوٹی سے مقابلہ بلکہ تجھے سمجھانے کے لیے بات کہہ رہے ہیں میری ماں میری ماں اما عشا کے گرپے میں وہ کیا خرابی تھی کہ جس کی وجہ سے تو نے اسے کاٹ کر بھیج دیا میری ماں تجھے آج فیصلہ کر کر جانا پڑے گا حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی و عفت اور منی کی چادر کے اندر وہ کیا خرابی تھی کہ جس کی وجہ سے نے اس کو گھر سے نکال دیا بتا تجھے انگلینڈی حرام ذاتیوں جو فلموں میں کام کرنے والیاں ہیں ان کے چہروں میں تجھے کیا خوبصورتی نظر آئی تجھے کیا چاند کی چاند نظر آئی میری اماں میری اما تجھے دیوانے کتے نے کاٹ لیا ہے میرے داڑی بڑے بھائی تجھے کتے نے کاٹ لیا ہے میرے محبوب کا چہرہ ہوگا اب وہ میرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کبھی چودھری کے چاند کو دیکھتا میرے آپا کے چہرے کو دیکھتا میرے رب کی تو جنرل کی نظر چاند میں تو عیب نظر آیا میرے محبوب کے چہرے میں عیب نظر نہیں آیا اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ دنیا کا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج رات میں عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے فرماتی ہے کہ دن بھر میں سوئی کے ڈاکے کے اندر تاغا پرونے کی کوشش کرتی ہوں اور داخل کرنے کی کوشش کرتی ہوں شکست کھا جاتی ہوں ہار جاتی ہوں میرا محبوب جب رات میں آتے ہیں اور میرے محبوب تشریف لاتے ہیں چہرے کی چمک دمک سے مجھے سوئی کا ناکہ نظر آ جاتا ہے اما کو نظر آیا اور تجھے آئے نظر آیا اس حالت میں ہر اس اوسر پر جا سکے گا اس حالت میں آقا کے پاس کوئی شفاف کا پروانہ لے سکے گا میرا آقا یہ کہتے سو کلکم سو پنکم بدلا تین باہی اے داڑھی بڑو چلے جاؤ اے انگریزی کتوں چلے جاؤ اے انڈیوں کے کپڑے پہننے والیاں اے بازاری کپڑے پہننے والیاں اے سور کی چربی ملی ہوئی نئی پالش اور لالی لپسٹک لگانے والیاں میری مالنا کے لیے بتا کیا تیرا خامی تیرے کام آئے گا کیا تیرا باپ تیرے کام آئے گا میرے آقا در سے نکال دے اور میرے آقا یہ کہے وہ خالہ رسول یا رب نہ قومی تفظ و حادل کو آنا کہ اللہ آج یہ شباب کی بھی مانگنے آئے داڑی بڑو ایک پل کے لیے ایک پل کے لیے آقا کہتے ہیں ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کی گارنٹی نہیں آپ فرماتے ہیں استنجا کرنے کے بعد ایک صحابی نے سلام کیا پانی کا لوٹا موجود تھا آپ نے وضو کیا بغیر تیمم کر کر سلام کا جواب دیا صحابی نے کہا آقا پانی تو موجود تھا آقا نے فرمایا محمد کو یقین نہیں تھا کہ پانی تک پہنچے اور موت نہ آئے کائنات کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یقین نہیں پل بھر کے لیے آج تو دل کی بیماریاں آج ایکسیڈنٹ آج کتنی فیل آج برین ٹیومر آج کومے میں چلا جانا اس داڑی مڈی حالت کے اندر میری ماں اس پر کٹی ہوئی حالت کے اندر ان رنڈیوں کی کپڑوں کے اندر اگر ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے داڑھی مڈے تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے پل بھر کے لیے بتا موت کی کوئی گارنٹی نہیں میں بنگلور پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا علماء اپنی منزل جائیں گے نہیں جائیں گے آپ اپنے مکان جائیں گے نہیں جائیں گے امنا اجر اللہ ایزا جا یوک پر میں گلبرگہ کے ایک پروگرام کے اندر میرے رب عزت و جلالت کی قسم وہ فرشتے جو دینی مجلس کے اندر آ کر برف پھیلاتے ہیں اور مجلس کی قدم کے بعد رب کائنات کے دربار میں جا کر وہ گواہی دیتے ہیں ان فرشتوں کو میری آنکھیں دیکھ رہے ہیں گلبرگا کے پروگرام کے اندر میں نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اللہ کی قسم موت کو میرے آنکھوں کے سامنے دیکھا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی اور میری زندگی ادھوری ہو جائے گی وہ رب کائنات کو منظور تھا کہ دین کی کچھ خدمت لینا اور کچھ جو ہے کہنا اور کہلوانا یہ دوسری بات ہے میں بہت کو دیکھ کر آیا ہوں میں خبر کو دیکھ کر آیا ہوں میں اللہ کی طرف سے فیصلے کو دیکھ کر آیا ہوں کھمنڈ نہ کرو گمنٹ نہ کرو کرو جو تاج محل بنا تاج محل کے اسی تہکانے کے اندر ممتاز کی خبر ہے اسی تہکانے کے اندر اس بنانے والے بادشاہ کی خبر ہے جو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ تاج محل سے اگر بنانے والا بچ سکتا تو میں بچ سکتا تاج محل سے اگر کوئی مکین عورت بچ سکتی تو شاہ جہاں کی بیوی اور اس کی جو ہے ملکہ وہ بچ سکتی تاج بادشاہ کو نہیں بتا سکتا یہ نقلی سمٹ اور نقلی لوہا لگا کر مجھے ان بلڈنگوں کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ ان بلڈنگوں سے تمہاری لاشیں نکل رہی ہیں ان بلڈنگوں سے تمہارے مردے نکل رہے ہیں پل بھر کے لیے اس حالت کے اندر بہت آ جائے بے نمازی کی حالت میں بہت آ جائے آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی فجر سے پہلے بہت آ جائے آپ نے فجر نہیں پڑھی زور سے پہلے بہت آ جائے آپ نے چہرے سے نبی کی سنت کو نکالا مئو آ جائے میری ماں تو نے سولہ سینٹی میٹر کے سادیا کے لباس کو پہنا رنڈی کے لباس کو پہنا فلم میں کام کرنے والی حرام زادی کے لباس کو پہنا برقعے کو نکالا شاپنگ کے لیے گئی اور موت آ گئی اللہ کے لیے بتا اللہ کے لیے بتا کہ یو میں ساری تھی وہ بھی میری ماں کان کھول کر سن لے کان کھول کر سن لے یہ جو تیرا خامن یہ جو تیرا خامن آج تجھے لیلا محبوبہ معشوقہ اور تیرا کتا بن کر تیرا طواف کر رہا ہے میری ماں دنیا میں ایک قدر ایسی بتا دے کہ بیوی کی موت کے ساتھ شوہر بھی اس کے ساتھ دفن ہوا ہو میری ماں دنیا میں ایک کور ایسی بتا دے بیٹی کی خبر کے ساتھ باپ بھی دفن ہوا ہو میری ماں ایک قبر ایسی بتا دے بہن کی موت کے ساتھ بھائی بھی اس کے ساتھ آیا ہو ماں نہ بیٹی آنے والی نہ بیٹا آنے والا نہ شوہر آنے والا ماں یہ نیکیوں کی پوٹی ہے جو تیرے ساتھ رکھی جائے گی میرے آقا نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نام کو بلایا دو باتیں کہی ایک بات پر رونے لگی اور دوسری بات پر مسکرانے لگی بات آئی چلی گئی آقا پردہ پر صحابیات تھی وہ کب چھوڑنے والی تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا کہا کہ آپ کے ابا نے کیا وہ بات کہی جس سے آپ مسکرانے لگی اور وہ کیا بات کہی جس سے آپ رونے لگی فرمایا وہ بات جس کو رونے لگی وہ بات یہ تھی کہ میرے ابا نے مجھ سے کہا کہ دیکھ آپ کے ابا کون ہیں آپ کے ابا کون ہے میری ماں ڈال لے مار لے میری ماں آج سے نماز کو مت چھوڑ آج سے تلاوت کو مت چھوڑ میری ماں یہ دنیا تیرے کام نہیں آئے گی تیری انگوٹی تیری اگڑی میں پھنس جائے گی یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اس انگوٹی کو تجھے قبر میں نہیں لے جایا جائے گا تیری انگلی کو کاٹا جائے گا اور اس انگوٹی کو نکال دیا جائے گا ماں اگر تھی نے رات کا کھانا شکرانی میں بنی میں کھایا ہے سالن عورت کو دیکھ پیٹ چکن چکن کر منہ کے راستے سے بہانے اور پیشاب کے راستے سے دنیا کے دانوں کو نکال دے گی اور پھر تجھے خبر کے لائق بنائے گی میرے بھائی میرے بھائی کوئی چیز کام نہیں آ رہی گی دولت کام آتی تو قانون کو کام آتی مملکت کام آتی تو گراؤنڈ کو کام آتی سلطنت کام آتی حامان کو کام آتی عمارت کام آتی تو سدارتھ کو کام آتی اور کام آتا اور جو ہے حاکمیت کام آتی ابو جہل ابو جہل کو کا باتیں کوئی کسی کے آنے والے نہیں تجھے اللہ کا واسطہ اللہ کے نبی کا واسطہ توبہ کر لے میرے بھائی توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے اس دنیا کو تلاش دے دے اس مال کو طلاق دے دے اس دولت کو طلاق دے دے جس دولت کو مال کو میرا رب بنانے کے بعد ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا میرے آقا نے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا بیٹی کے گھر پکڑو پاکا ہوتا تھا اما عائشہ صدیقہ کے گھر دو دو بیٹے چولہا نہیں جلتا تھا میرے آقا ہاتھ اٹھاتے آسمان سے واحدہ نازل ہوتا من سلوا نازل ہوتا جنت کی نعمتیں نازل ہوتی میرے آقا نے دنیا میں راحت کو پسند نہیں کیا حضرت عیسیٰ کے لیے دستر آیا تھا نہیں آیا تھا بنو اسرائیل کے لیے من سلوا آیا تھا نہیں آیا تھا بنو اسرائیل افضل ہے یا آقا کی امت افضل ہے علیہ السلام افضل ہے یا نبی افضل ہے میرے بھائی اگر حضرت موسا اپنی قوم کے لیے من لا سکتے تھے حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے لیے انسل لا سکتے تھے میرا محبوب لا سکتا تھا میرے آقا لا سکتے تھے حضرت فاطمہ کو تڑپنا نہیں پڑتا تھا اما عیشا کو بلکتا نہیں پڑتا تھا دو دو پہلے چاند دیکھ لیتی فرماتی باتی کے گھر کا چولہا نہیں جلا کرتا تھا پوچھا کہ کیا ہوتا خاندان کے کسی بچے کو میں مدینے طیبہ کی گلیوں کے اندر سیر کرانے بھیجتی جانور کھائے ہوئے اونٹ کون کھائے ہوئے اگر کھجور کے بیج مل جاتے اس کو پانی میں ڈال کر میرے اور کائنات کے سردار کے افطار اور سہری کا سامان ہوتا تھا نہیں یہ دنیا صاف نہیں دینے کی یہ مال صاف نہیں دینے کا یہ دولت صاف نہیں دینے کی آہا نے فرمایا فاطمہ کہ دیکھ قیامت کے دن یہ نہ کہنا اگر تجھے ایک سبحان اللہ کی کمی ہو گئی تیرے نام آمال کے اندر یہ الحمد کی کمی ہو گئی یہ حوالہ نہ دینا کہ میرا باپ محمد تھا دنیا میں لینا ہے لے لے کوٹی لینا ہے بنگلہ لینا ہے مال لینا ہے دولت لینا ہے لے لے بیٹی لے لے لیکن آخرت میں تیرا باپ کام نہیں آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء شافی بشر صافی صحیح سعید ملک جن کی عمر کی رب نے قسم کھائی جن کے رات کی قسم کھائی دن کے دن کی قسم کھائی جن کے دیشوں کی قسم کھائی جن کے ملک کی قسم کھائی جن کے وجود کی قسم کھائی اور جن سے اتنا پیار تھا اتنا پیار تھا کہ لالنا کا باقی اور نفس کا اڈر آسانی ان میں بھی حاصل حدیث اثر تڑپ تھے اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے تو اپنے آپ کو ہلا کر دیں گے اپنے وجود کو ختم کر اتنا پیار تھا اتنا پیار تھا یہ پیار اپنی بیٹی کے کام نہ آئے گا تیرا باپ میرا باپ کام آئے گا تیرا پیر میرا پیر کام آئے گا تیرا مرشد میرا مرشد کام آئے گا یہ دولت کام آئے گی یہ مال کام آئے گا یہ ہلو اور یہ جو ہے ہلو کہنا یہ انفلوئنس کام آئے گا نہیں نہیں جب آقا نے بیٹی کو کہہ دیا پھر اس کے بعد پوچھا وہ کون سی بات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ اٹھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا نے فرمایا بیٹی تو جنتی عورتوں کی سردار بنے گی یہ سن کر مجھے خوشی ہو گئی تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی کوئی چیز کوئی چیز میری ماں کام آنے والے نہیں میرے بھائی کام آنے والے نہیں آج کی رات فیصلے کی رات ہے میں نے کہا نہ قرآن کو تیری ضرورت ہے نہ اسلام کو تیری ضرورت ہے نہ مسجد کے میناروں کو تیری ضرورت ہے میرے انا نے صاف کہا تجھے علماء دھوکہ دیتے ہوں گے تیری چاپلوسی کرتے ہوں گے تجھ سے چندہ لینے کے لیے تیری دعوت کھانے کے لیے تجھے خوشامدی کرنے کے لیے میں تیری چاپلوسی نہیں کروں گا میں تجھے خوشامدی نہیں کروں گا میں تجھے صاف سناؤں گا تولو داری رکھنا ہے رکھ لے نوازی بننا ہے بن لے پرہیزگار بننا ہے بن جا نبی کے طریقے پر آنا ہے آگا عزت یہاں ہے بلندیاں یہاں ہے ولی اللہ عزت ہو ولی ہی ولی ویڈ عزت تجھے یہاں ملے گی ان تن سر اللہ کو وہی سب کے تقدانوں کو اللہ تیرے مقدموں کو جمائے گا عزت یہاں ہے انا لنم سرو مدد یہاں یہاں ہے نسر اللہ کامیابی یہاں ہے انا فتح نہ فتح مبینہ کھلی ہوئی تجھے کامیابی یہاں ہے ہر چیز یہاں ہے میں آج تجھے کھلی ہوئی بات کہہ رہا ہوں آنا ہے آجا ورنہ صبح صادق سے پہلے اپنا دھرم بدل لے اپنا طریقہ بدل لے اپنا نام بدل لے ہندوستان کی وشو ہندو پریشد وہ مشتاق ہے تیرے مرتد ہونے کی عیسائی تیرے مشتاق ہے مرتد ہونے کے جس دن تو اعلان کرے گا مودی اور ٹھاکرے کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہے گا میرے رب کی قسم ہندوستان سے فرقہ وارانہ فساد ختم ہو جائے گا وہ تیرے اور میرے مکان کو مسلمان سمجھ کر جائے جلا رہے ہیں وہ تیری اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو نبی کی امت کی بیٹیاں سمجھ کر روٹ رہی ہیں لیکن جب یہ طے ہو جائے گا کہ ان پھر جمنا وہ ان پھر سعید کہ یہ مسلمان کی اولاد نہیں یہ دیڑھ کی اولاد اس دن سے ہندوستان سے ہمارا فساد ختم ہو جائے گا اور اللہ تیری جگہ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا جو قوم مجاہد ہوگی جو قوم غازی ہوگی جو قوم اسلام کی دائی ہوگی جو قوم رب کی ہم سلاحم کرنے والی ہوگی جو قوم آخا پر ضرور پڑنے والی ہوگی جو قوم ان سلاحی ونسوں کی وہ یا وہ پی اللہ رب العالمین ان کا سیوا ہوگا ان کی زبان اور دل میں نفاق نہیں ہوگا کہ نام اسلام کا لیتے ہو اور کام چماروں کے کرتے ہو نام مسلمانوں کا لیتے ہو اور کام حرامزادوں کا کرتے ہو آج کی رات تیسرے کی رات ہے دیکھ دیکھ میرے بھائی آج کر لے مایوس نہ ہو کل یا عبادی اللہ حسرت لا ہوا بے رحمت اللہ جب میں نے یہ بات کہی تو تیرے دل کے اندر بس آیا ہوگا اتنے سالوں سے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا بلاکار کر رہا تھا زنا کر رہا تھا شراب پی رہا تھا نماز چھوڑ رہا تھا کیا ایک لفظ میرا رب میری تعداد کو قبول کر لے گا میرے بھائی میری ماں میری بہن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کوئی یا عبادی اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو بڑی مشکل سے بنا ہے اپنے وجود کو پہچان اپنی قیمت کو جان میرے بھائی رام آج کہتے ہیں رام رحیم میں فرق نہیں ہے Islam اور دھرم کے اندر ہندو سکھ عیسائی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے فرق وہ کہنے والے جھوٹے ہیں مکار ہے ایک حق ہے ایک باطل ہے ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے ایک جنت ہے ایک جہنم ہے ایک راستہ خدا کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ شیطان کی طرف جاتا ہے ایک سیاہ ہے اور ایک نور ہے ایک ظلمات ہے اور ایک روشنی ہے زمین و آسمان کا فرق ہے کسی کتے نے تجھے دھوکہ دے دیا کسی مکار ایار نے تجھے راہ راست سے ہٹا دیا میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اگر میرے آقا کا خون کا قطرہ اہم کے میدان کے اندر دندان مبارک کی شہادت کی شکل میں تیرے لیے قربان نہ ہوا ہوتا میں آخری درخواست اس سے نہ کرتا شیب ابھی طالب میں میرے محبوب تیرے لیے ترتے ہیں سکرات کے وقت میرے آقا جب دنیا سے پردہ پروا گئے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے آقا کے آنکھ کے آنسو کی دو لاج رکھ لے میرے بھائی شیب ابھی طالب کے اندر چمڑے کو بھون کر کھایا پتوں کو چبا کر کھایا میرے محبوب نے تیرے خاطر کی بنیاد رکھ لے تاریخ کی سرزمین کے اندر جسم کا گھران ہو گیا آسمان سے عذاب کے نازل کرنے والے فریشت آئے اختیار دیا گیا کہ چکیوں کے پاٹ کی طرح ان کو پیس کر دیا جائے میرے محبوب نے تجھ پر مجھ پر نگاہ کی اور کہا کہ نہیں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں میرے محبوب اگر وہاں تجھ پر نگاہ رحمت نہ کیے ہوتے شیرے بھی تعلیم کی قربانی نہ ہوتی مکت المکرمہ سے ہجرت نہ فرماتے میرے محبوب کا خون کا خطرہ تجھ پر نہ لگتا میرے محبوب کی بیٹی میری امت کی بیٹی میری بہن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سات سات دن تک وہ فخر فاتے کو برداشت نہ کرتے ان کے ہاتھوں پر چکیوں کی وجہ سے گٹھے نہ آتے ان کے پیٹ کے اندر نشانہ نہ آتے تو میں تجھے درخواست نہ کرتا کنتے میں کہتا کہ اپنی موت مر جا پر گو تو کو میں کیا کروں میں کیا کروں حسن کا خون تیرے بندے میں لگا میں کیا کروں حسین کا خون تیرے بندے میں لگا میں کیا کروں وہ کا پانی کا میرے آنکھوں کے ساتھ ہے میں کیا کروں قیامت کے دن اگر میرا رب تجھے جہنم میں بھیجے گا میرے نبی بہت روئیں گے میرے نبی بہت روئیں گے میرے نبی کا رولا دیکھا میرے نبی کا رونا دیکھا نہیں جاتا پکے کے اندر سے پکے والوں نے ستایا مدینے کے اندر سے منافقی بلی یہ ہوتے نے ستایا آخرت میں تو راحت سے رہنے دے ان کو الحق دیا جائے گا ان کو سجدے میں کہا جائے گا ارفا سکا یو محمد سلطو کا آپ سرے مبارک اٹھائیے ایسے موقع پر داڑھی بڑھے ایسے موقع پر بے نوازی ایسے موقع پر بے نوازی عورت ڈنڈیوں کا لباس پہننے والی اگر تجھے جہنم کا لہو بلایا جائے گا زنا کرنے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اللہ شرم کا اس کی پیشانی پر دے دیں گے اس سے ایک ایسی بدبو نکلے گی کہ سارے پیشر والے تھو تھو کریں گے میرے آخر کو رسوائی ہوگی میرے آخر شرمندہ گے ان کی شرمندگی کے خاطر ہاتھ جوڑ کر میں اپنی پگڑی تیرے کبھوں پر رکھ کر اللہ کا راستہ دے کر کہتا ہوں تو جو راستہ اپنایا ہے وہ راستہ تباہی کا ہے وہ راستہ بربادی کا ہے وہ راستہ جہنم کا ہے تبلیغ والے کچھ بھی نہیں دے سکتے تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے آج تک دنیا والوں نے کچھ نہیں دیا سوائے روٹی کے پیدا کرنے والے نے کہہ دیا بول حیات دنیا اللہ بتاؤ بنا تمر کو حیات دنیا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آج تو مکے کی طرف لوٹ جا آج تو مدینے کی طرف لوٹ جا آ نبی کے روسے کی طرف لوٹ جا نبی کا روزہ ہو رہا ہے گمبت خطرہ ہو رہا ہے ریاض الجدہ ہو رہی ہے سب رو رہا ہے بلوا تڑپ رہا ہے مزدہ تڑپ رہا ہے قرآن آنسو بہا رہا ہے قرآن ماتم کر رہا ہے نبی کی چیزیں نکل رہی ہے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے بہت ہو گیا بہت ہو گیا اسلام کو تھی شرمندہ کر دیا کیا تو نہیں جانتا تیرے نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ایک سلام کو گرم کیا گیا اور اس گرم سلام کو نبی کی آنکھوں میں چبویا گیا کیا فجر میں تو نبی کی آنکھوں میں سلام چبوئے گا کیا تو زہر میں سلام کو گرم کر کر میری نبی کی دوسری آنکھ میں داخل کرے گا اتنا تیرا جگر کیسے پیدا ہو گیا اتنا تیرے کنیجا کیسے پیدا ہو گیا تو تو تھا کہ تیرے سامنے اگر کوئی نبی کے شان میں گستاخی ہوتی تو تیرا ہی تو وجود تھا کہ تو باز بن کر آ جاتا تھا تو واپس بن کر آ جاتا تھا تو خالد ابن ولید بن کر آ جاتا تھا تو عمر بن کر آ جاتا تھا عثمان اور تنہا اور زبیر بن کر آ جاتا تھا اپنے ہاتھوں سے نبی کے آنکھوں کو پھوڑ رہا ہے کیا تو نہیں جانتا کیا تو نہیں جانتا ایران کا ایک شاعر تھا اس نے ہندوستان کے شاعر کی بڑی تعریف سنی تھی کلام سن کر وہ ہندوستان آیا تلاش کرتے ہوئے جب حجام خانے کے اندر پہنچا میں شاٹ کر کے کہہ رہا ہوں وہ حجام خانے کے اندر داڑھی بڑھا رہا تھا ایرانی اس آدمی نے عاشق نے کہا کہ بھائی تم داڑھی بڑھا رہے ہو تو اس نے جواب دیا ہاں میں داڑھی تو مڈا رہا ہوں کسی کا دل تو نہیں اٹھا رہا ہوں اس ایرانی آدمی نے کہا نہیں نہیں تم کسی آپ آدمی کا دل نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چھری چلا رہے ہو آئندہ کیا تو نبی کے دل پر چھری چلائے گا آئندہ کیا تو سلام کو گرم کر کر میرے محبوب کی آنکھوں کے اندر تو داخل کرے گا اللہ کا واسطہ میرے بھائی اللہ کے نبی کا واسطہ تجھے کعبے کی حرمت کا واسطہ دے کر حضرت کا واسطہ دے کر میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میں ہاتھ جوڑ کر اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں توبہ کر لے یا یہ قدیدہ تو وہ اللہ ہی کو بتن نصوحا کے جھاگ سے زیادہ اور ریت کے ذرات سے زیادہ تیرے گناہ ہے آج تو توبہ کر لے اے میرے رب اے میرے رب آج کے بعد تو مجھے بے نوازی نہیں دیکھے گا آج کے بعد تو مجھے داڑھی منڈا نہیں دیکھے گا اے میرے اللہ آج کے بعد اس مجلس پہ آنے والی عورت رنگیوں کا ہولیا نہیں اپنا گی اے میرے خدا آج کے بعد ان گھروں کے اندر ٹی وی کے گانے بھی بجیں گے تیرے کلام کی تلاوت ہوگی تیرے نبی پر درود کا نظمہ ہوگا ہم تو سدا ہوگی اور نبی پر خالی ہوگی میرے رب اے اللہ باپ کروا دے اے اللہ غلطی ہو گئی اور تو غلطی کرنے والوں کی غلطی کو گزر کرتا ہے اور تم نے کہا خیر الخطہ عینت کہ بہترین کار وہ ہے توبہ کرنے والے ہاں، ہاں، اللہ ہم کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول کرنے ہم نے دشمنوں کا چہرہ بنایا ہم نے اجازت کا چہرہ بنایا ہم نے غیروں کی تحریر کو سینے سے لگایا میرے بھائی مایوس مت ہو حضرت موسا علیہ سلاط و سلام کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے موسا جنگل کے اندر ایک مردہ بنا ہوا ہے ایک کام کرنا تم اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دینا اپنے ہاتھ سے اس کو کفن دینا نماز جنازہ خود پڑھانا اور پورے بنو اسرائیل کو پیچھے مختلف بنا کر تم جو ہے اس کی عمارت کرنا رہا مثال سلام کہنے لگے وہ کون بہی ہے وہ کون قطب ہے وہ کون ابدان ہے گئے مثال ع سلام جا کر دیکھا یہ تو وہ آدمی ہے جس کو قبیلے نے نکال دیا تھا یہ تو وہ آدمی ہے جس کو بیوی نے مسترد کر دیا تھا یہ تو وہ آدمی ہے جس کو اولاد نے دھتکار دیا تھا یہ تو وہ آدمی ہے جس کی گاؤں والوں نے منوج سمجھ کر نکال دیا تھا حکم اللہ کا تھا چرا نہیں کر سکتے تھے حضرت ابو السلام سلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے غسول کیا کپن پہنایا نماز جنازہ پڑھائی سب کچھ معاملہ ہو گیا بنو اسرائیل کب خاموش رہنے والی تھی بنو اسرائیل نے حضرت ابو صحیح السلام پر دباؤ ڈالنے لگے موسا بتاؤ کیا ماجرا ہے کہ تم نے دنیا کے ذلیل ترین آدمی کو عزت کا معاملہ کیا علیہ السلام تو قصہ شان کلیمی لگی بھی تھی اللہ سے بات کرنے والے تھے حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے باری تعالیٰ بتا تو صحیح راہ یہ بنو اسرائیل تنگ کر رہے ہیں میں تو خاموش ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے وہ دن میں توبہ کیا وہ رات میں توبہ کیا وہ پہلے مہینے میں توبہ کیا وہ دوسرے مہینے میں توبہ کیا ہر مرتبہ میں یہی کہتا کہ نہ میں تیری توبہ کو قبول کرنے والا نہیں میں تیری توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ایک مرتبہ اس نے کہا جب تو توبہ قبول نہیں کرتا تو مجھے زمین کے اندر دھسا دے میں نے کہا کہ زمین اتنی گندی نہیں جو تجھے قبول کر لے تو پھر اس نے کہا کہ آگ میں جلا کر بھسم کر دے میں نے کہا آگ اتنی منہوس نہیں جو تجھے جلائے تو اس نے کہا کہ سمندر میں ڈبو کر مجھے دیش تو کر دے تو میں نے کہا کہ سمندر بھی اتنا گندا نہیں جو تجھے قبول کر لے جب ہر طریقے سے لاچار ہو گیا تو اس نے آخری بات کہی اس نے یہ بات کہی اے رب جب جب میری توبہ کو قبول نہیں کرتا جب مجھے مفرت کا پروانہ نہیں دیتا ایک کام کرنا اب تک جتنے انسان پیدا ہوئے اور <coughs> اسرافی علیہ السلام و شرح کے سور تک جتنے بنو ردم پیدا ہوں گے اے ایک کام کرنا ان تمام کے گناہ مجھے دے دینا ان تمام کے گنا مجھے دے دینا جب مجھے جہنم میں جانا ہے سارے گناہوں کو لے کر چلا جاؤں گا تاکہ سارے تیری جنت میں چلے جائے تیری رحمت کے سائے میں آ جائے اس کی یہ ادا اس کی یہ طرح مجھے بہت پسند آئی میں نے کہا کہ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور پیغمبر کے ذریعے سے تیرے جو ہے نماز جنازہ پڑھائی یہ وہ رب ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے وہ کہتا ہے ایک قدم آؤ میں دس قدم آنے کے لیے تیار ہو وہ کہتا تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آنے کے لیے میرے بھائی آج تیری داڑی مڑی کیفیت آ گئی میری ماں میری بہن آج تیری بے پردگی آ گئی بے نمازیوں آج تمہاری نماز کا چھوٹتا آ گئی آج کے بعد تم زندگی میں کتنا نازک اور ساف مسئلہ کہ کئی نماز کو نہیں چھوڑو گے وہ کہانی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت اگر بچہ پیدا کرے نماز کا وقت آ گیا نماز کر رہی ہے تو کہا کہ کھڈا کھود کر اپنے بچے کو اس حالت میں پیدا کرے اس سارے سے نماز پڑھے پر وہ نماز کو نہ چھوڑے کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے اور یہ رنگ ٹون گانوں کے آپ موبائل میں رکھے ہوئے ہیں اور سواریوں کے اندر چلتے پھرتے گانا بجا رہے ہیں ہماری جو اب صحیح ہے سید ان شاہ ڈاک کا اس کے ہوم پیج کے اندر دارلوم کراچی کا ایک فتوا جس کو سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی میرا وجود کام گیا ہمارے علماء بھی بڑا تعجب کریں گے ایشیا کے نو عظیم مفتیا نے کرام ایک دارل کراچی یہ بھی ہمارے اکادرین کا قائم کردہ ادارہ ہے اس کا مسئلہ ابھی کافی تھا لیکن ایشیا سے نو عظیم مفتیا نے کرام کی دستخطیں اس کے اندر موجود ہیں ڈبلو ڈبلو ڈاٹ سید ان شاہ ڈاٹ کام کے اندر ہوم پیج کے اندر آپ کو یہ فتوا ملے گا آپ کسی بھی انٹرنیٹ والے کو پانچ روپے دس روپے دے کر اس کا پرنٹ آؤٹ کاٹ لیجیے اتنا نازک مسئلہ ہے اتنا حساس مسئلہ ہے کہ وہ فتوے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسا گانا فلمی جس میں اللہ کی توہین ہوتی ہو اور جس میں عقیدے پر زد پڑتی ہو جیسے کہ ایک بور مثال کے طور پر اس میں لکھا ہوا ہے اے دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی کو دنیا بنائی یہ جملہ اتنا شرکیہ ہے کہ مفتی صاحب نے لکھا کہ یہ کون ہوتا ہے اللہ کو پوچھنے والا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا لا یوس وہ اس علوم کے خلاف ہے اس لیے کہا کہ اس کے بولنے والے کافی ہو جاتے ہیں اسلام سے نکل جاتے ہیں کتنے گانوں کے اندر رام کا نام لیا جاتا ہے سیتا کا نام لیا جاتا ہے بکانوں کا نام لیا جاتا ہے اور لیلا کو سنم کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے میں تجھے پوچھوں میں تیرا نام رب سے زیادہ لوں میں تیرا طواف کرو میں تجھے صبح شام دیکھوں چاٹوں چھوٹوں یہ سب وہ چیزیں ہیں اس وجہ سے ایمان کا جرانا نکل جاتا ہے پہلے اپنے مومنوں سے ان کو نکالو اور ایک شرط بھی مولانا صاحب علماء بیٹھے ہوئے ہیں بڑی عجیب و غریب لکھی ہے کہ اگر اس نے یہ جملہ کہا اور اعتماد اللہ کے ساتھ صحیح ہے عقیدہ صحیح ہے عقیدہ صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں غلط ہونا کوئی ضروری نہیں اگر بول اس نے بول لیے زبان سے نکال لیے کہا کہ اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا بہت دنوں تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کتنا نازک مسئلہ کتنے کے ایمان کا جنازہ جاتا ہوگا اور ایمان گیا نکاح چھوٹا نکاح ٹوٹا حرام کے بچے بھیڑ چوائے کے بچے پیدا ہوئے ہاں بات سمجھ میں آئی کہ جب تو بندے ماترم کے بارے میں مولانا علی بھی آتا ہے نمبر اللہ سب سے پہلے جو آواز اٹھائی وہ اسی لیے آواز اٹھائی کہ زمین کی تعظیم کی بات کہی گئی ہے عظمت اللہ کے لیے ہے بڑائی اللہ کے لیے ہے بندے ماترم کے اندر اللہ کے مقابلے میں زمین کی تعظیم اور بھومی کی عظمت اور ان کی پوجا کی بات کہی گئی ہے حالانکہ عقیدہ ہمارا نہیں لیکن الفاظ نکالنے سے آدمی کافی ہو جاتا ہے اس لیے اپنے گھروں سے یہ جو یہودی ہے یہ شیطانی رہبر اور یہ جو ٹی وی ہے اس کو پہلے نکالو اور گانے کے جو بول آپ کے موبائل کے اندر ٹون کی شکل میں بچتے ہیں ان کو پہلے نکالو نماز کا اہتمام کرو داڑھی کا اہتمام کرو پردے کا اہتمام کرو علماء کی قدر داری کرو اور حق و ناحق کو پہچانو کہ حق کیا ہے اور باقی کیا ہے اللہ ہمارے تمام کو در گزر کروائے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے ہمارے قاری ہاشم صاحب جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں ہمارے مولانا محمود محمود صاحب برسوں سے ان سے تعلقات ہیں اور دیگر علماء کرام ان کا کوئی ممنون کرم ہو کہ مجھے کچھ لمحات آپ سے خطاب کرنے کا انہوں نے موقع ہدایت فرمایا اللہ ہمیں آج کے کہنے سننے کو انقلاب اور ہدایت کا ذریعہ بنائے آگے بات دانا الحمد للہ رب العالمین درود شریف پڑھ لیں اللہ صلی علی سیدنا وعلا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم منصور الاسلام والمسلمين اللهم منصور الاسلام والمسلمين بغض الكفار واليهود والنصارى والمشركين اعدا انا اعداك اعدا الدين اللهم شتت شمله اللهم مزق جمعه اللهم دمر ديانه اللهم زلزل اقداره اللهم فارق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 نہیں جا سکتا بجائے گانوں کے قوالیوں کے اسے بارہا سنیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جمعہ کا جو بیان ہوتا ہے جن کے گھروں کے اندر انٹرنیٹ ہے آن لائن جمعہ کا بیان آؤٹ ڈور کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو گھر کی خواتین جمعہ کا بیان وہ سن سکتی ہیں آن لائن جمعہ کا بیان ڈال کر آپ جمعہ کے لیے تشریف لے جائے اس کا پورا پروسیس اور اس کا پورا طریقہ کی اسپیک میں کیسے لانا وہ اسی ہوم پیج کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ